بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ونصلي على رسوله الكريم رسول بعد امہ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وما ارسّ اللہ رحمة للعالمين میرے محترم مسلمان بھائی بہنوں اور ارکان برما کے مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کریں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ثانیاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں جنہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے ہمیں کفر اور شرک کی ظلمات اور تاریکیوں سے نکالا اگر ان کی دعوت نہ ہوتی تو آج ہم بھی مشرک ہوتے بڈسٹ ہوتے پتھروں اور دوسری چیزوں سے بنائے ہوئے ان بتوں اور مجسموں کے سامنے ہم بھی سجدے کر رہے ہوتے اللہ صلی وسلم علی سیدنا محمد اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی محروم نہ فرمائے برما کے عظیم و عزیز مسلمانوں اللہ جل جلالہ نے اپنی رحمت سے برما کے مسلمانوں کو توحید کی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا اور اس نعمت کی اشاعت و حفاظت دونوں ہم پر لازم ہے جن مسجدوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے گونجتی تھیں آج بھی ان مسجدوں اور ان مسجدوں کے میناروں سے توحید کی آواز اور توحید کی اذان آنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیا ہوا واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی ذمہ داری ہے دنیا کی مختلف قسم کی مشغولیات میں مصروف ہو کر ہم اگر ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے تو اللہ جل جلالہ ہماری سخت گرفت اور پکڑ کرے گا اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم برما کے مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین و شاق یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم برما کے طول و عرض میں اللہ جل جلالہ کی توحید اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کریں اور ان کی دین کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی کوشش کریں وما اور کا اللہ رحمۃ للعالمین یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہدایت نعمت اور عظیم مثال ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو پوری دنیا میں خصوصی طور پر برما کے طول و عرض میں پھیلانے کی جان توڑ کوشش کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ نور ہدایت سے پورے برما کو روشن فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ